ونعوذ بالله من شرور انتباه بسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا يا أيها أيها الذين الله الله ولا من وأنتم مسلمون الناس ربكم الذي الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا تساءلون به سارا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 الحمد جماع تمام قسم کی تعریف و لا شریف خالق کائنات مالک و سما کے لیے لائق و سجاوار ہے جو ہمارے خالق و مالک ہیں بعد ہوں درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی سید الحرمین شفیع المظلمین شافی محتر صافی سوسر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسرونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ الفاطر سورہ نمبر پینتیس کی آیت نمبر پانچ ہے اللہ رب العالمین نے مذکورہ آیت کریمہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا ہے یا یوحناد اللہ حق کہ اے لوگوں اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے فلا یقرکم الحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یا شیطان تمہیں اپنے و فریب میں نہ پھنسا لے یہ تین باتیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے پیچھے اس آیت کریمہ میں تین باتیں بیان کر دی گئی ہیں جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ حق اور سچ ہے اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کا جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچ ہے ایک نہ ایک دن قیامت آئے گی اسی لیے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکھے میں نہ ڈال دے یعنی تم اس وہم و گمان میں نہ مبتلا ہو جاؤ تم اس خیال میں نہ رہو تم اس سوچ و فکر میں نہ رہو کہ دنیا جس طرح چل رہی ہے رات و دن کا آنا جانا یہ بدستور چلتا رہے گا اسی طرح لوگ آتے اور جاتے رہیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک مقررہ وقت ہے اور وہ صرف اللہ کے علم میں ہے اور اسی علم کے تحت قیامت آئے گی اور یہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی اسی لیے ساتھ ہی ساتھ ہمارا غلال نے کہا کہ اس دنیا کی رہنائیوں میں رہنائیوں سے تم بچ کر رہو دنیا کی جو ہے حسین و زمین منظر سے تم دور رہا کرو اور ساتھ ہی ساتھ شیطان اگر تجھے کسی مسئلے میں کسی معاملے میں کسی بات میں الجھانا چاہے بتانا چاہے اور تجھے کوئی ایسا کام کروانا چاہے جو حکم الہی حکم رسول اور منہج منع بھی ہو تو اس کام سے بھی تم دوری اختیار کرو اس آئے میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی کمتر کو واضح کیا ہے اور اخروی زندگی کی حقانیت کو پوری دنیا والوں کے لیے صاف کر دیا ہے کہ جس دنیا کے لیے اور جس دنیا میں و عشرت کی زندگی ہو اس کے لیے لوگ طرح طرح کی برائیوں میں پھنس جاتے ہیں طرح طرح کی اور بڑی بڑی برائیوں کو کر ڈالتے ہیں ان برائیوں کے کرنے کے بعد بھی پوری دنیا کمانے کے بعد بھی و ثروت سروت حاصل کرنے کے بعد بھی ایک نہ ایک دن قیامت آئے گی اور یہ دنیا فنا ہوگی سارے لوگوں کو اپنے یہ کا حساب دینا پڑے گا اور اسی کے تحت اجر و سواب اور جو اسی کے تحت اس کو گناہ بھی ہوگا جیسا دنیا میں وہ عمل کیا ہوگا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اخروی زندگی میں مومنوں کو جو جنت ملے گی اس جنت کی ایک بالشت جگہ تھوڑی سی جگہ اس اور اس دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں سے بہتر اور اچھے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ دنیا کے جو حسین و دلیل مناظر ہیں یہ دنیا میں جو مال و دولت کا یہ پیڑ ہے ہم اس کے بہاؤ میں بہ نہ جائیں ہمارے مقدر میں اللہ رب العالمین نے جو لکھا ہے ہم اس پر صبر کریں گے اس پر تناز کریں اور جائز راستوں میں حلال راستوں میں جائز راستوں میں چل کر حلال روزی کمانے کی کوشش کریں یہ دنیا چند دنوں کی ہے ایک انسان اس دنیا میں پچاس ساٹھ ستر اسی سال تک زندہ رہ سکتا ہے بہت زیادہ زندہ رہتا ہے تو سو سال زندہ رہتا ہے اس کے بعد موت آئے گی موت آنے کے بعد ایک لمبی زندگی عالم برست کی ہوگی اس کے بعد بخروی زندگی ہوگی اگر یہ سو سالہ زندگی یا پچاس سالہ زندگی یا سات سالہ زندگی میں ہم نے اپنے اوپر آنے والے مسائل و آرام نے اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں میں صبر کیا تو ہماری جو دائمی زندگی ہوگی ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی یقیناً وہاں ہر طرح کی آسائشوں سے ہر طرح کی نعمتوں سے اور ہر طرح کی جو ہے چیزوں کی وہاں فراوانی ہوگی ہم جو چاہیں گے وہ ہمارے لیے مہیا کیا جائے گا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آخرت پر اس زندگی کو ترجیح نہیں دیا صحابہ کرام نے کبھی بھی آخرت کی زندگی پر اس زندگی کو فوقیت نہیں دیا راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے لمبا قدم مدینہ جب ہم لوگ مدینہ آئے تو اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم پر مسلسل تین دن ایسے نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں دن لگاتار روٹیاں ملی تنگ دستی کا یہ عالم تھا فقر و فتح کا یہ عالم تھا اس کے علاوہ حضرت انس مالک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے جو بستر تھا اس بستر میں کھجور کے پتے کے جو ہے گدے بنا دیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر سویا کرتے تھے لیکن افسوس آج کے انسان آج کے مسلمان اور آج جماعت حادثہ کے دعوے دار کرنے والے لوگ اس طرح نہ شکرے ہو گئے کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہمارے جسم و جان کو صحیح سلامت رکھا ہمارے لیے جو ہے گھروں کو مہیا کیا اور ہمارے لیے رشت کی فراوانی اللہ نے کھول دی لیکن اس کے بعد بھی ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ کیا ہم اللہ رب العالمین کی جماعت نہیں کیا کرتے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تجھے پتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ نے نہیں مانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ اگر اللہ رب العالمین تجھے روزی دے رہا ہے تو تم اس کی عبادت کیا کرو آج اللہ رب العالمین جو ہمیں روزی دے رہا ہے وہ تو ہماری ضرورت سے بھی زیادہ ہے ہمیں چاہیے کہ خود اس سے استفادہ کریں اور دوسروں کی بھی مثبت و عادت کریں دوسروں کی بھی مدد کریں لیکن انسان کا حرص و تباہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اربوں روپے حاصل کرنے کے بعد بھی اسی کا پیٹ نہیں بھرتا دوسرے کی کیا ہے حضرت عباس کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ مکہ میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ دیتے ہوئے ایک حدیث پیش کی اور پورے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا اے لوگوں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم کی اولاد کو انسانوں کو اگر سونے اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ایک بڑا سا میدان دے دیا جائے تب بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی وہ اہم باعث ہے سانیہ وہ دوسرے کی کوشش کرے گا اس کے دل میں بات آئے گی کہ کاش اس طرح کا ایک میدان اور مل گیا ہوتا وہ بھی دے دیا جائے گا تو تیسرے کی خواہش کرے گا انسان کی خواہش کی تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ مٹی میں چلا جائے گا صرف مٹی ہی انسان کی خواہش کو پوری کر سکتی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اللہ العالمین سے اپنے گناہوں کا توبہ کر دے اللہ سے استفار کر دے یعنی انسان جب تک زندہ رہے گا اس دنیا میں تب تک صرف خواہشیں کرتا رہے گا خواہشیں اسی وقت رکیں گی جب اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائے گا ہر شخص اپنے آپ کا جائزہ لے ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے کمانے لگتا ہے تو اپنی خواہشوں کی تکمیل کرنا شروع کر دیتا وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا لیکن خواہشیں مکمل نہیں ہوتی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرو اس دنیا میں بہت ساری دولتیں اکٹھا کر لو گے بہت ساری جائیدادیں اکٹھا کر لو گے وہ تجھے کوئی کام نہیں دے گا وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہے حضرت انس کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یک بال وئی کا سلا کا ایک انسان جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اس کی اولاد ہوتی ہے اس کا مال ہوتا ہے اور اس کا عمل ہوتا ہے دو چیزیں اس کے ساتھ رہ جاتی ہیں دو چیزیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی اس کے اہل ویال اور اس کے مان اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا جو عمل ہو رہتا ہے وہی اس کے ساتھ رہتا ہے جس دولت کو کمانے کے لیے اس دنیا میں جھوٹ بولا تھا جس دولت کو کمانے کے لیے دوسروں کے حق کو مارا تھا جس دولت کو کمانے کے لیے نے اگوا نہ کیا تھا وہ سارے کے سارے چھوڑ دیتے ہیں واپس چلے آتے ہیں اور آج کے لوگوں کی تو یہ حال ہے کہ واپس آنے کے بعد آپ یہ مان نہ کرنا کہ یہ میرے اولاد ہیں تو یہ میرے مر جانے کے بعد دعائیں خیر کر سکتے ہیں میرے آج کے زمانے میں یہ وہ ہم گمان بالکل غلط تھے اگر آپ اس گمان کو سچ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کریں میرے بچے میرے مرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرے کہ ان کے اعمال سے مجھے فائدہ ہو تو اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں اپنے بچوں پر محنت کرنی پڑے گی انہیں صحیح تعلیم دینی پڑے گی انہیں صحیح تربیت دینی پڑے گی اور اسے قرآن سکھانا پڑے گا آپ اگر اس دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں حادیس ربیہ کی تعلیم دیتے ہیں قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں تو وہی بچے آپ کے مرنے کے بعد قرآن پڑھیں گے قرآن پڑھائیں گے قرآن و حدیث کی باتیں دوسروں کو بتائیں گے قرآن و حدیث دوسروں کو سنائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا صرف خواہش کی کہ کاش کوئی دنیا میں ہمارے لیے کچھ کرتا کہ اس قبر میں ہمیں کچھ رات ملتا تو یہ فضول ہے آج دیکھیے پورے کلکتہ شہر میں ہر دو قدم پر ایک قلم ہے لیکن ہر دو قدم میں قرآن سنت کی تعلیم کے لیے کوئی جگہ نہیں اگر محلے میں ایک جگہ کہیں پر انتظام کیا گیا ہے تو وہاں بھی بچے نہیں ہیں ہماری مسجد میں خود بڑے نماز اثر سے بعض نماز اثر سے مغرب تک بچوں کو پڑھایا جاتا ہے لیکن وہی دس بچے آتے ہیں کبھی آٹھ بچے آتے ہیں کبھی چھ بچے آتے نہیں بھیجتے ہیں بچوں کو اس لیے کہ اس پڑھائی پڑھائی میں میں سے دنیا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا آپ صرف دنیا کے لیے نہ کرو آخرت کو خیال کرو جہاں آمار صالحہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا میرے بھائیوں کلکتہ شہر میں جتنے قلم ہیں اگر اس مکاتب اور مدارس قائم ہو جائے اس اگر اتنی اتنی جگہوں کے فاصلے میں اگر قرآن و سنت کی تعلیم عام ہونے لگے تو ہندوستان میں انقلاب آ جائے گا جتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں کلبوں میں انہیں قرآن نہیں آتا انہیں حدیث نہیں آتی انہیں اردو پڑھنا نہیں آتا اسی لیے دن بھر سیویاں چلتی ہیں دن بھر جو ہے ہیں شراب پوزی ہوتی ہے اگر انہیں انہیں جگہوں میں اگر صحیح تعلیم ہوتی صحیح تربیت ہوتی صحیح بات بتائی جاتی اچھے لوگ وہاں جاتے تو وہاں سے اسلام کا فروغ ہوتا وہاں سے دین کی دین کے مضبوط مستحکم کے لیے لوگ پیدا ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں اس کے لیے کوئی ایک الگ کی مخلوق پیدا نہیں کی جائے یہ کام ہم اور آپ ہی کو کرنا ہے یہ کام ہم اور آپ ہی کو کرنا ہے اس پوری دنیا میں جو ہے مسلمان جو ہے مسائل و آرام میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے نکالنے کی ذمہ داری امیر لوگوں پر ہے کہ انہیں صحیح باتیں بتائی جائیں تاکہ وہ وہاں سے نکل سکے بہرحال آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسا کچھ اس دنیا میں کر گزریے کہ آپ کو دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا وہ عمل فائدہ اس دنیا میں آنے کا صرف مطلب یہ نہیں کہ انسان کھائے کمائے اور دنیا سے رخصت ہو جائے انسان اس دنیا میں آیا ہے تو کچھ ایسا کر کے گزر جائے کہ اس کے گزرنے کے بعد وہ عمل اس کا ساتھ رہے قیامت کے دن اور اس کو عذاب علاقے سے بچائے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے تب تک دنیا کے لوگ اسے یاد رکھیں کہ فلا صاحب ایسا کام کر کے گیا تھا جن کی بنا پر آج مسلمانوں کو راہ تو سکون ہے بہرحال یہ دنیا اللہ رب العالمین کے سامنے مچھر کے پر کی برابر بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول مدینے کے بازار میں جا رہے اچانک ایک بکری کا بچہ جو مرا ہوا تھا ان پر نظر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا صحابی ہو تم میں سے کوئی اس بچہ کو لینا چاہتا ہے صحابہ کرام نے کہا کہ تم کو کون لینا چاہیے یہ تو مرا ہوا ہے اور اس کے بعد اس میں عیب ہے اگر یہ زندہ رہتا تو اس بچے میں جو عیب ہے اس عیب کی وجہ سے اسے کوئی نہیں لیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اس بکری کے بچے کو لینا پسند نہیں کرتے ہو اسی طرح اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی ہوئی اسی لیے اس دنیا میں تم لوگ صرف اچھا نہ کرو اور برے کاموں سے بچا کرو تو یہ دنیا اللہ نے ہماری آتماش کے لیے بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پن کی دنیا کا اللہ کا غریب اور عادل و سبھی کہ اس دنیا میں مسافر کی طرح ہو ایک مسافر کہیں جاتا ہے جو اس کا مقصد ہوتا ہے اس مقصد میں جب اس کو وہ مقصد اس کا پورا ہو جاتا ہے تو واپس اپنا وطن آ جاتا ہے تو یہ دنیا ہمارے لیے ہم مسافر ہیں اس دنیا میں ہمیں اصل وطن کی طرف جانا ہے اور ہمارا اصل وطن جو ہے آخرت کی جو ہے دائمی زندگی اسی لیے ہمیں اس زندگی کے لیے اور اپنی آکمت کے لیے تیاری کرنی چاہیے لیکن آج جو ہے دنیا کمانے کے لیے اور دنیا میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دنیا میں اپنی پوزیشن بنانے کے لیے لوگ مصروف ہیں اور مصروفی کی ایک وجہ یہ ہے کہ غریبوں کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں غریبوں کو لوگ حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں تمام سے تمام لوگ شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ اہینی مسکین کہ اللہ رب العالمین تو مجھے جب تک زندہ رکھے مسکین بنا کر زندہ رکھے وہ اللہ حشرنی مسکین اور اللہ رب العالمین میرا حشر ہو قیامت کے دن تو مکینوں کے ساتھ حدیث کہ غریب سے قیامت امیروں پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں جو اللہ نے دیا ہے اس پر ہم صبر کریں اور صبر کرتے ہوئے اللہ غلامین سے دعا کریں کہ ہماری زندگی آسان ہو اور ہماری بھی آسان ہو آج دنیا خراب ہے دنیا کشادہ ہے اب دنیا میں ساری چیزیں عام ہیں ہر انسان جو کماتا کھاتا ہے پریشان حال کوئی نہیں ہے اگر پریشان حال ہے تو زیادہ خواہش کی تکمیل میں پریشان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے اتنے میں ایک آدمی گزرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بغل والے سے پوچھا کہ تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے حضرت ابوظر جفاری نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی مسلمانوں کے مالدار لوگوں میں سے اس لیے یہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو فوراً لڑکی دے دی جائے اگر کوئی سفارش کرے تو فوراً قبول کر لیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اس کے بعد پھر اعتراض نہیں گزرا آپ نے پھر پوچھا کہ اس کے بارے کیا کہتے ہو حضرت ابو الفاری نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے غریب لوگوں میں سے ہیں یہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے لوگ تردد کریں گے ان کو لڑکی دینے میں لوگ سوچیں گے اپنی لڑکی دینا نہیں چاہیں گے یہ اگر کہیں سفارش کرے کسی کے تعلق سے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا حتیٰ کہ کسی ماحول میں اگر بات کی جائے بات کرنے کی یہ کوشش کرے تو لوگ اس کی بات کو سنیں گے نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ پیچھے گزرنے والا آدمی آدمی پہلے گزرنے والے سے اور اس جیسے دنیا بھر کے تمام لوگوں سے بہتر ہے ان حادث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ العالمین نے اگر ہمیں مسکین بنایا ہے اللہ نے اگر ہمیں غریب بنایا ہے اللہ نے اگر ہمیں بہت زیادہ مہارتوں نہیں دیا ہے تب بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف مصروفیت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے آج کے زمانے کی وہی حالت ہے آج بھی اگر کوئی انسان آج دیکھیے ہر آدمی آپ سے کہے گا بھائی میں حدیث ہوں مجھے ایک الحدیث لڑکی چاہیے لیکن جب آپ رشتہ لگانے جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھائی اس معاملے میں میں پڑا کیوں ہر شخص یہ کہے گا تو بھائی وہ ٹھیک ہے لیکن وہ کتنا کماتا ہے اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں وہ اس کا دین کہیے اس کا صحیح کہیے وہ یہی آپ سے پوچھے گا وہ کتنا کماتا ہے اگر وہ کم کماتا ہے کوئی رشتہ نہیں دے گا کوئی لڑکی نہیں دے گا اگر وہ کہیں سفارش کرتا ہے تو قبول نہیں کی جائے گی اور اگر وہ بات کرتا ہے تو سنی بھی نہیں جائے آپ کی بھی وہی حالت میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم صرف رب الدین اور آمین اہل حدیث نہ رہے اہل حدیث نام ہے قرآن و سنت کو اپنے اوپر لازم کر لے گا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنی طرح پوری اپنے اوپر پوری طرح نافذ کرتے ہوئے زندگی کو گزارے اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے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 فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث أبي محمد صلى الله عليه وسلم أشهر الأمور مرقاتها وكل من بدا وكل ذات دلال وكل دلالة في النار عباد الله رحمكم الله إن الله يعمل بالأمر الإنسان وإيتاء ذي القربى ويرى الفحشاء والمنكر والبغي بسم الله التي تذكرون ادخلوا الله يذكركم ودعوا يستجيبكم ومن الله تعالى ولا أكبر